ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے ولا تلبون اور نہیں مڑتے تھے تم اعلی احد اوپر کسی ایک کے اور رسول اور رسول بلا رہا تھا تم کو فی اخرا کم تمہیں پیچھے سے فاصابکم پھر پہنچا تم کو غم بے غم من بدلے غم کے لا تحزنو تاکہ نہ غم کرو تم علامہ فاتکم اوپر اس چیز کی جو فوت ہوئی تم سے علامہ صابقم اور نہ اوپر اس چیز کے جو پہنچی تم کو واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو ثم انزل علیکم نازل کیا اس نے تم پر من بعد الغم میں غم کے بعد امانتن واسطے امن کے نواسن اونگ یغشا طائفتن ڈھانک لیا ایک جماعت کو تم میں سے و طائفتن اور ایک جماعت قد اہمت تاکی تاکہ غم میں ڈالا ان کو انفسوم ان کی جانوں نے یزنون باللہ گمان کرنے لگے ساتھ اللہ کے غیر الحق کے سوائے حق کے ظن الجاہلیت گمان جاہلیت کا یقولون کہنے لگے حل کیا ہے واسطے ہمارے من الامر کام سے من شے کوئی چیز قول کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ بے شک حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے فی انفسہم وہ چھپاتے ہیں بیچ اپنے نفسوں کے ما لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کرتے واسطے تیرے یقولون کہتے ہیں لنا من الامر شیء اگر ہوتا واسطے ہمارے حکم سے کام سے کوئی شے ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم ہاؤنا اس جگہ کل کہہ دیجئے لو کن تم اگر ہوتے تم فی بیوتکم بھی اپنے گھروں کے لا بارز الزی البتہ نکلتے وہ لوگ کتب علیہم القتل لکھا گیا اوپر ان کے قتل الا مضاجعہم طرف ان کے قتل ہونے کی جگہوں کے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم جو بھی تمہارے سینوں کے ہے والے اور تاکہ خاص کرے معافی قلوب کم جو بھی تمہارے دلوں کے ہے واللہ علیم بذات الصدور صدور اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو ان الذین الزین منکم بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے یوم التقل جمعانے دن ملنے دو جماعتوں کے انما نمسلّا الشیطان بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے بے بعض ما کا سبو ان کے بعض اعمال کے والا عَفَ اللہ عنم اور البتہ تحقیق معاف کیا اللہ نے ان کو بے شک اللہ بخشنے والا حلیم بردبار اذ سے جب تم چڑھ رہے تھے اس آیت کا تعلق بھی پہلی آیت سے سما سارا فاکم کہ جنگ عہد میں پہلے اللہ نے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی لیکن ایک چھوٹی جیسی غلطی کی بنا پر اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا سارا فاکو عنہم اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان کافروں سے پھر تمہارا حال یہ تھا اس تو جب تم ان وادیوں میں ان گھاٹیوں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اتنے مدہوش ہو چکے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ولا تعلّہ دن اور نہیں موڑتے کے لفظی معنی آتے ہیں گردن کا موڑنا کہ پیچھے مڑ کر کے تم نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے کیوں اس واسطے کر کے کہ اتنا غم تاری ہوا اتنی مدہوشی تاری ہو گئی صحابہ کے رام پر کہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے سوائے چند صحابہ کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب زخموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش آیا اور رسول و رسول بلا رہا تھا تم کو فی اخرا تمہیں پیچھے سے کہ رسول تمہیں بلا رہا تھا کہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ او میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری اس چھوٹی جیسی غلطی کی وجہ سے فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمٍ پھر پہنچا تم کو غم بدلے غم کے کہ غم کے اوپر غم اللہ نے تمہارے کو مسلط کر دیا ایک غم تو تمہیں ہوا کہ فتح کے بعد شکست ہو گئی پھر ستر تمہارے ساتھی شہید ہو گئے بہت سارے تمہارے ساتھی زخمی ہو گئے پھر اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا آپ کا دانت مبارک شہید ہوا آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا یہ غم بھی تمہیں پہنچا پھر اس غم سے علاوہ سب سے بڑا غم جو تم پر اللہ نے مسلط کیا وہ غم تھا شیطان نے جو جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے عبداللہ بن کمیجہ جو مشرق تھا اس نے یہ کہا کہ ان محمدن کا قتل اور ابلیس نے اس آواز کو اور زیادہ پھیلا کے کہا ان محمدن کا قتل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو اتنی محبت تھی صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ اتنی بات وہ برداشت کر نہیں سکتے تھے اتنے سارے غم تم پر مسلط کر دیے گئے لے یہ غم اس لیے مسلط کیے گئے تاکہ نہ غم کرو تم علامہ فاتکم فاتا اوپر اس چیز کے جو فوت ہوئی تم سے کہ بڑے غم کی وجہ سے چھوٹا غم خود بخود بھول جاتا ہے بڑی مصیبت جب آتی ہے تو چھوٹی مصیبت بھول جاتی ہے آپ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا سارے کے سارے غم تمہارے بھول گئے اور پھر جو تمہیں فتح ملی تھی پھر شکست ہو گئی تھی وہ غم بھی تمہیں بھول گیا علامہ اسابم اور جو تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے یہ سارے غم اللہ نے اس غم کے نیچے دفن کر دیے تاکہ بڑا غم آئے چھوٹے سارے کے سارے غم ختم ہو جائے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے اسے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو جب اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالی مومن کی آزمائش کرتا ہے تاکہ مومن اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ پکا ہو جائے مومن کی آزمائش ہوتی ہے کہ مومن اور زیادہ پکا ہو جائے اور منافق آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئی غم آیا تو اس نے یا تو ایمان کو چھوڑ دیا یا اس نے اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنی شروع کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان صحابہ نے ان صحابہ نے جب یہ سارے غم برداشت کر لیے اب ان صحابہ کا ایمان اور زیادہ پکا ہو گیا اللہ کی قدرت کا پر ثم انزل عليكم من بعد الغم امن عین میدان جنگ کے اندر جب کہ ستر آدمی تمہارے شہید ہو گئے بہت سارے صحابی زخمی ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں اور اتنے زخمی آپ کے چہرہ انور کے اندر زرہ کی کڑیاں ایسی گھس گئی تھی ایک صحابی نکالنے لگا لیکن وہ کڑی اتنی گہری ہو گئی اتنی سخت اس صحابی کے دانت بھی ٹوٹ گئے لیکن وہ زرہ کی کڑی آپ کے چہرہ انور سے نہ نکل سکی بڑی مشکل سے وہ زرہ کی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکالی گئی اب خون بند نہیں ہو رہا تھا خون بند نہیں ہو رہا تھا پانی سے اس خون کو بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن خون بڑھتا گیا حتیٰ کہ اس زمانے کا جو علاج تھا ایک چٹائی کو جلایا گیا چٹائی جلا کر کے اس زخم کے اوپر رکھ دی گئی اب وہ خون بند ہو گیا خون تو رک گیا صحابہ کرام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اکٹھے ہو گئے جو باقی تھے وہ اکٹھے ہو گئے ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد امن کے لیے نوازن اوگ عین میدان جنگ کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر اوگ اور نیند کو مسلط کر دیا ظاہر ہے کہ جب دل کے اندر شدید قسم کا غم ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی جب شدید قسم کی پریشانی ہو نیند نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر کتنی مہربانی کی کتنی مہربانی کی کہ جو مخلص قسم کے لوگ تھے ان پر اللہ نے عین میدان جنگ کے اندر نیند تاری کر دی وہ سو گئے کھڑی کھڑی سو گئے اور ایسے سوئے کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی تلواریں زمین پہ گر رہی ہیں حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تلوار لینے کے لیے نیچے نیچے ہوا تلوار ہاتھ میں اٹھائی لیکن ایسی نیند مجھ پر مسلط ہوئی ایسا سکون مجھے ملا کہ وہ تلوار پھر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھوڑی دیر تک یہ نیند اللہ نے ان پر مسلط کی اور یہ ہے اللہ کی طرف سے سکینت یہ اللہ کی طرف سے سکون جو صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ نے سکون پیدا کر دیا جتنے بھی غم تھے سارے غم دور ہو گئے زخمی ہونے کے باوجود اب صحابہ دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مشرقین کا پیچھا کرو مشرقین کا پیچھا کرو صحابہ کرام اسی زخمی حالت میں کفار کے پیچھے چلے حتیٰ کہ الاسد ایک مقام ہے وہاں تک صحابہ کرام نے ان کافروں کا پیچھا کیا لیکن کافروں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں امنتاً یقا تو مخلصین مخلص آدمی پر بے شک دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں لیکن یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ جس طرح سونا ہے سونا سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو جو میل و کچیل ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا وہ الگ ہو جاتا ہے اسی طرح مومن آدمی مخلص ہے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو ان خرابیوں کو دور کر کے اس کو ایسا پکا مومن بنا دیتا ہے ایسا پکا مومن بنا دیتا ہے کہ یہ بعد والے لوگوں کے لیے اللہ اس کو ایک نمونہ بنا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کے پیش کر دیا کہ دیکھو میرے صحابہ کو دیکھو میرے صحابہ کو دیکھو وہ مشکات کے اندر ایک حدیث بھی گزری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کانا مین من کو مستن جو آدمی تم میں سے کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے فل یستن بے من کا دمات تو وہ ان کی اقتدا کرے جو مر گئے اولائے گا فعد الحلہ لا یومن الفتنہ کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے بچ نہیں سکتا دن ب دن فتنے بڑھتے جاتے ہیں فرمایا اولائے گا صحاب محمد یہ لوگ قابل اقتدا قابل تقلید کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کیوں فرماتے ہیں ابرحم کو اس لیے کہ صحابہ کے دل بڑے نیک تھے صحابہ کے دل بڑے نیک تھے اقل تکلفن ان کی زندگی کے اندر تکلف اور بناوٹ نہیں تھا ان کی زندگی ایسی سادی زندگی جو حقیقت کے اوپر مبنی تھی آما کو علم ان کا علم بڑا گہرا تھا صحابہ کرام کے اندر اللہ نے اتنا اخلاص پیدا کر دیا اب مشکل وقت کے اندر اللہ نے ان پر اونگ تاری کر دی اب دو جماعتیں تھیں وہ طوائفتن قد احمد ہم انفوسوں اور ایک جماعت غم میں ڈالا ان کو ان کی جانوں نے منافق جو تھے وہ کہتے تھے کون سا وقت آئے یہاں سے ہماری جان چھوٹے اور ہم نکل کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں یزنون باللہ غیر الحق کے گمان کرنے لگے ساتھ اللہ کے ناحق اجی پتہ نہیں جو وعدے کیے گئے وعدے پتہ نہیں اللہ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا وعدے اللہ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اگر یہ رسول ہوتے تو شکست نہ ہوتی اللہ ایسے گندے وہ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں ظن الجاہلیہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ گمان کرتے تھے کہ جی اللہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن وعدہ پورا نہیں کرے گا وعدہ پورا نہیں کرے گا جس طرح ان لوگوں کا خیال تھا اسی طرح اس موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں یہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن قرآن مجید کہتا ہے وہ من اسدا کو مین اللہ حدیثہ من اسدا کو مین اللہ کیلا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی سب سے زیادہ سچا قول اللہ کا جب اللہ نے یہ وعدہ کیا مومن بن جاؤ میں تمہیں غلبہ دوں گا مومن بن جاؤ میں تمہیں غلبہ دوں گا اب اس میں شبے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہم اپنے حال پہ غور کرتے نہیں ایمان والے حال پہ غور کرتے نہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے لیکن اللہ کی کتاب یا اللہ کے وعدے کے اوپر ہمیں شک ضرور آ جاتا ہے یہ شک نہیں کرنا چاہیے نہ اللہ کی کتاب پر نہ اللہ کے وعدے پر اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کہنے لگے من الامر من شے کیا ہے ہمارے لیے من الامر کام سے کوئی شے اجی ہمارا تو کوئی اختیار ہے نہیں ہے سارا اختیار اللہ کا ہے یہ تو ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ اختیار ہمارا نہیں اختیار اللہ کا ہے اللہ نے جواب دیا ان اختیار سارا اللہ کا ہے وہ جب چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے جب چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے لیکن وہ منافق یقفون فی انفسہم چھپاتے تھے اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کرتے تیرے لیے کہ میرے پیارے پیغمبر وہ منافق اپنے دلوں کے اندر تو اور گند چھپائے ہوئے بیٹھے تھے کہ جی ہماری بات انہوں نے نہیں مانی ہم تو یہ کہتے تھے مدینے کے اندر رہ کے لڑیں ہماری بات نہیں مانی اب یہاں آ کر کے خواہ مخواہ ہمیں مروا دیا دل کے اندر وہ بات تھی زبان سے یہ کہہ رہے کہ جی اختیار ہمارا نہیں یہ تو اللہ کا اختیار ہے یقولون کہنے لگے لو کان لنا من الامرش ہے اگر ہوتا ہمارے لیے حکم سے کچھ قتل نہ ہاؤنا نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ کہ جی اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم آج یہاں نہ مارے جاتے اللہ نے ان منافقوں کے اس قول کا جواب دیا قول کہہ دیجئے لو کن تم اگر ہوتے تم فی کم بیچ اپنے گھروں کے تم سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے اللہ بارہ اللہ زینہ علیہم القتل البتہ نکلتے وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا قتل الا مزاج طرف اپنے قتل ہونے کی جگہ کی مزاج جمع ہے نا مز جاؤن کی اور مز کا لفظی مان آتا ہے لیٹنے کی جگہ آرام کرنے کی جگہ بستر کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے قتل لکھ دیا کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ قتل ہونا ہے تم گھروں میں بیٹھے رہتے وہ لازمان نکل کر کے اپنے مقام پہ پہنچ جاتے اور ویسے بھی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی آدمی کی موت کسی زمین پہ مقدر کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ مرنا ہے اللہ اس کا وہاں کوئی کام پیش کر دیتے ہیں اب وہ جاتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے لیکن آگے ملک الموت موجود اس کی روح قبض کر لیتا ہے اب وہ پیدا کہاں ہوتا ہے پلتا بڑھتا کہاں ہے لیکن اس کی موت کہاں آتی ہے اس کی مٹی کہاں کی ہوتی ہے یہ تو مقدرات خداوندی ہیں اور اللہ کے ان مقدرات کے اندر نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے ہزار ہیلے بہانے بنائے جائیں لیکن مقدرات خداوندی کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی باقی رہا یہ آزمائش تم پر کیوں آئی اب تری اللہ معافی سدور کم تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے والیمخص و معافی قلوبِ کم تاکہ خاص دے جو تمہارے دلوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ تمہارے دل اور زیادہ صاف ستھرے ہو جائیں کہ جس طرح شیشے کے اوپر معمولی گرد و غبار پڑ جائے اس کو صاف کر دیا جائے وہ درست ہو جاتا ہے لیکن اگر شیشے کے اوپر میل جمی رہے جمی رہے جمی رہے کچھ عرصہ گزرے گا تو وہ شیشہ خراب ہو جائے گا اسی طرح انسان کا دل بمنزلہ شیشے کے ہے اگر اس کے اوپر گناہوں کی میل جم گئی میل لگ گئی اس نے ان گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو لیا توبہ کر لی اللہ سے معافی مانگ لی دل شیشے کی مانند صاف ہو گیا لیکن اگر گناہ جمتے رہے جمتے رہے اس نے دھونے کی کوشش نہیں کی حتیٰ کہ اس کا پورے کا پورا دل خراب ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے ولیبتلی اللہ معافی صدوری کم ولیمحص معافی قلوب کم و اللہ علیم بذات صدور اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو کہ انسان کے دل کی بات انسان کے دل کے حال کو صرف اور صرف ایک اللہ جانتا ہے مخلوق والے انسان کے دل کے بھیدوں کو دل کے رازوں کو جان نہیں سکتے کیونکہ علیم بذات صدور صرف ایک اللہ کی ذات ہے واللہ علیم بذات صدور ان الذین طلع منکم اچھا جی جب اللہ نے آزمائش ڈالی تو یہ بھاگے کیوں تھے اللہ نے اس شبے کو دور کر دیا اور صحابہ کو تسلی دے دی ان الزین طلو منکم کم یوم تقل جمعان بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے دن ملنے دو جماعتوں کے کہ عہد کے اندر ان صحابیوں سے جو غلطی ہوئی ان نمست شیطان و بے باعظما کا ثبوت ان کو پھسلایا شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ظاہر میں انسان پرواہ نہیں کرتا لیکن حقیقت میں وہ اعمال اللہ کے ناپسندیدہ اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کی اللہ تعالیٰ بر وقت سزا دے کر کے آخرت کی سزا سے اللہ بندے کو بچا لیتے ہیں چلو غلطی ہو گئی فرمایا والا والد آف اللہ عنہ اور البتہ تاکہ معاف کیا اللہ نے ان سے اللہ نے قسمیہ الفاظ کے ساتھ فرمایا میں اللہ ان صحابہ کو معاف کر چکا ہوں کہ جو غلطی ان سے ہو گئی ہو گئی میں معاف کر چکا ہوں ان اللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا ہے حلیم بردبار بخشتا بھی ہے اور جلدی پکڑتا نہیں ہے مولت دیتا رہتا ہے مولت دیتا رہتا ہے اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کے یہ بندہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے تو پھر اللہ سزا دیتے ہیں لیکن اگر مہلت سے فائدہ اٹھا کر کے گناہ معاف کروا لے تو جنت کا حقدار بن گیا اللہ سے یہ الحمد للہ اللهم اللهم اللهم اللهم يسر لنا العفو نعوذ بك من النار وما يقرب ربنا تقبل منا السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر تعالیٰ خیری کر کے ہی محمد